يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد ونقي قلوبنا من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم لا تخزنا فإنك بنا عالم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر يا الله آپ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوہ نہ کیجئے گا یا اللہ اگرچہ آپ ہمارے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہیں اور یا اللہ آپ ہمیں عذاب نہ دیجئے گا اگرچہ آپ عذاب دینے پر پر پوری قدرت رکھتے ہیں ربنا ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار يا الله آپ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لیجئے گا یا اللہ قیامت والے دن ہمارے متعلق فیصلہ نہ فرمائیے گا ایسا فیصلہ کہ خذوه فغلو ثم الجحیم صلوا یا اللہ اس عذاب سے ہمیں بچا لیجئے گا یا اللہ ہمیں تو جہنم کے عذاب سے جہنم کے تذکرے سے بھی ڈر لگتا ہے لیکن اللہ آپ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ کئی کہیں قیامت کا تذکرہ کہیں جہنم کا تذکرہ کہیں جنت کا تذکرہ اور پھر آپ فرماتے ہیں هذا لہو حق الیقین یہ ہونا ہی ہونا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ کم از کم اتنا خوف تو ہمیں دے دیجئے جیسے کہ حدیث میں دعا سکھلائی اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك یا اللہ اب ہمیں اتنا خوف دے دیجئے کہ جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك اور یا اللہ اتنی طاعت ہمیں اتنی طاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے جو ہمیں جنت تک پہنچا دیجئے ومین الیقینی ما مات به علینا مصائب الدنیا اور یا اللہ یقین کا وہ حصہ دے دیجئے کہ اللہ جس کی وجہ اور ایسا توقل ہمیں دے دیجئے کہ ہم دنیا کی مصیبتوں کو آسانی کے ساتھ جھیل لیں اور یا اللہ حرام کاموں کو ہم چھوڑ دیں ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا یا اللہ ہمارے دین میں کوئی کمی نہ ہے ہمارا دین ترقی کرے یا اللہ ستائیسویں رات میں ہماری زندگی کی تبدیلی کا فیصلہ فرما دیجیے اللہ یا اللہ اتنا مجمع ہے اس مجمع میں یا اللہ جوان بھی ہیں اور بوڑھے بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں یا اللہ ہم میں سے کسی ایک کو محروم نہ فرمائیے یا اللہ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے یا اللہ ہم ہم تو تبری تو کوشش کر رہے ہیں اللہ یا اللہ رمضان کی رات ہے ستائیس دوسری شب ہے قرآن مجید کے ساتھ ہم نے اتنا وقت گزارا ہے اور ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو شروع رمضان سے اللہ پابندی کے ساتھ اتنا وقت لے کر آتے ہیں کچھ لینے کے لیے آتے ہیں یا اللہ ایسے تو نہیں آتے یا اللہ یا اللہ ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے یا اللہ اس قرآن کے ساتھ یا اللہ وہ تعلق نصیب فرما دیجئے جو صحابہ کرام کو تعلق تھا یا اللہ ہم نے پورا قرآن سن لیا لیکن ہمارے ہمارے عمل میں کچھ تبدیلی نہیں آئی صحابہ فرماتے ہیں ہم دس آیتیں سیکھ لیتے تھے اس وقت تک اگلی دس آیتیں نہیں سیکھتے تھے جب تک کہ دس پہ عمل نہ ہو جائے تو صحابہ تو قرآن مجید کے ساتھ ایسا التماس تھا کہ ان کو دیکھ کر کہا جا سکتا تھا کہ یہ قرآن مجید ہے یا اللہ آپ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق نصیب فرما دیجئے اور یا اللہ اس کام کے لیے یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے اہل کلیمت اللہ کے لیے اور خدمت دین کے لیے ہمیں قبول فرما لیجیے یا اللہ دین کے تمام تقاضوں کے لیے ہمیں قبول فرما جی، لیجیے اسلام کو نشت ثانی اور غلب کلی نصیب فرما دیجیے بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لکھا ہے ایک صاحب کینسر کے مریض ہیں ایک صاحب فالج کے مریض ہیں ایک صاحب کی پریگنسی کا کوئی مسئلہ ہے یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمن نصیب فرما دیجیے یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مظلومین کو ظلم سے نجات عطا فرما دیجیے اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا اللہ ایک اور نیک بنا دیجئے تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرما دیجئے خاص طور پر یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرما دیجئے کس حال کے اندر وہ مزید اقسا کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں اور یا اللہ یا اللہ ان کی ان کی ظاہری اور باطنی تمام ضروریات کو پورا فرما دیجئے باقی دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں یا اللہ ہر جگہ جہاں ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر ہی ہوتا ہے یا اللہ شام کے مسلمان برما کے مسلمان ہندوستان کے مسلمان تمام مسلمانوں کی خصوصی مدد و نصرت فرما دیجیے ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاد من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه